حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ صرف چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاسی